حج کی بعض حکمتیں امت مسلمہ کے حکماں نے فریض حج کی عجیب عجیب حکمتیں بیان کی ہیں بعض کا کہنا ہے کہ حج عشق والی عبادت ہے ایک بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ سے جو سچا عشق ہے حج اسی کے اظہار کا ذریعہ ہے گھر چھوڑنا کپڑے اتار کر دو کفن نما چادریں پہن لینا میلہ کچیلا رہنا ناخن نہ کاٹنا جمرات پر پتھر برسانا محبوب کے گھر کے گرد دیوانہ وار چکر کاٹنا اس گھر کے ایک کونے کو چومنا اس کی بعض دیواروں سے بچوں کو تیرا چمٹنا اور لپٹنا صفا مروہ کے درمیان دوڑنا محبوب کی خاطر جانور اور بال قربان کرنا الغرض ایک سچا عاشق جو کچھ کرتا ہے حج میں وہ سب کچھ موجود ہے لبیک اللہم لبیک میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں کئی دن تک یہی پکار صبح و شام اور ہر آن لبیک لبیک اللہم لبیک چنانچہ حج کی حکمت یہ ہے کہ اس میں مومن کی شان عشق کا اظہار ہے حج کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس میں مسلمان فریض حج کو زندہ کر کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ ہے ہم انہی کی ملت میں سے ہیں اور ہم انہی کے طریقے پر قائم ہیں ہم نہ مشرق ہیں نہ یہودی ہم نہ ستارہ پرست ہیں نہ عیسائی ہم نہ بتو کے سامنے جھکنے والے ہیں اور نہ ظالم حکمرانوں کے سامنے ہم ایک کے ہیں صرف ایک کے اور ہم سے دین کے بارے میں کسی طرح کی مداحنت اور غداری کا کوئی تصور بھی نہ کرے ہم ابراہیم حنیف علیہ السلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں ہم خود بھی حنیف ہیں ہم نہ دنیا کی چمک پر گرتے ہیں اور نہ موت کی آگ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر وطن چھوڑنا بیوی بچے چھوڑنا اور جان و مال کی قربانی دینا ہمارا محبوب کام ہے ہم ایک گھر کے ہیں اس گھر کے سوا کسی طرف اپنا رخ نہیں پھیرتے کیسر کے محلات ہوں یا کسرا کے کنگرے وائٹ ہاؤس کا روب ہو یا بکنگم پیلس کی چمک ہم ان میں سے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے آج دب کے پوری دنیا کا کفر مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے کبھی مال کی چمک دکھاتا ہے تو کبھی ایٹم بموں اور بمباری کی آگ سے ڈراتا ہے ان حالات میں آٹھ ذوالحجہ کے دن لاکھوں مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر ننگے سر اللہ تعالیٰ کی طرف لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور اعلان کر رہے ہوتے ہیں اے کافرو ہم سے مایوس ہو جاؤ اے دشمنان اسلام اپنے ڈالر پاؤنڈ سنبھال رکھو ہم کبھی تمہارے غلام نہیں ہو سکتے ہم ایک اللہ کے ہیں دیکھو ہم حنیف ہیں ہم حنیف ہیں لبیک اللہ لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك